سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو تو مومن ہی نہیں ہے کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی آخر آیت ارض الحیات الدنیا اس سے اشارہ انہی بکریوں کی طرف تھا بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے السلام قرت کی ہے مشہور قرت بھی یہی ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو اکانوے